مقابلہ ایک پیسہ خرچ نہیں ہوں جہاں پانی پینے کے لیے یا صاف پانی نہیں ملتا ان ملکوں سے جا کے پوچھیے سمندر کے کنارے ان لوگوں نے اب بڑی بڑی مشینیں لگا رکھی ہیں کسی طرح سے پانی صاف ہو اگر تو اس سمندر کے پانی میں دردرے والے ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں گھلے ہوئے نہیں ہوتے تو فلٹریشن سے صاف ہو جاتا ہے وہ تو گھلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں وہ تو کشید سے ہی صرف ہو سکتا اور اس میں اتنا خرچ آتا ہے کہ بڑا مہنگا پڑتا ہے بڑی مصیبت میں ہے وہ ممالک جہاں یہ پانی نہیں مل رہا قرآن نے کہا ہے رحمت ہی یہ پانی جو ہم تمہیں دیتے ہیں جس شکل میں یہ ایسے ہی ہے جیسے رہنے مادر میں بچے کو دودھ دودھ دیتے ہیں ماں کے خون سے دودھ جیسی چیز پیدا کرتے ہیں اگر وہ کس طرح سے کنورٹ نہ کیا جائے اور خون کا خون ہی بلایا جائے ایک سانس میں بچہ ختم ہو جائے کہتا کچھ ایسا انتظام ہم نے باہر تمہارے لیے کیا سورج کی تمازت سے زیادہ میں کہا کرتا ہوں اس کی کرنیں یعنی عمل کشید حرارت سے ہوتا ہے نا بوائل کرنا پڑتا ہے پانی کو یہ عمل کشید اتنا بڑا اگر یہ نیچے سمندر ہے تو اس سے تیرہ سو گنا بڑا سورج اوپر چمکا دیا اتنا بڑا ہیٹر لگا دیا کھاستے ساری چھوڑ دیتا ہے سمندر کے اندر وہ لیے چلا جا رہا ہے صاف پانی کر وہ کہتے ہیں اس پانی سے بھیجنے سے پہلے پھر وہ نسخی جو کہتا ہے سفا سکوں کے مشکیزیں بھر بھر کے یہ الفاظ ہیں تو میں نے کسی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ بھرے ہوئے مشکیزے کو اڑب جو تھے اپنے ہاں وہ کیا کہتے تھے وہ مشکیزہ کہ جو اس طرح سے ٹائٹ کر کے بندھا جائے کہ ویسے تو اس میں سے ایک پانی کا قطرہ نہ ٹپکے اور جہاں ضرورت ہو وہاں منہ کھول دیا جائے پورے کا پورا پانی چاہے تو جتنا چاہے پانی اس میں سے دے دے یہ ٹیپ اور ان کی ٹوٹیاں تو حال کی ایجاد ہے اس زمانے میں تو یہ بات نہیں تھی اب بھی جہاں یہ نہیں جاتی وہاں یہی مشکلہ اس قسم کا ہوتا ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہتا ہے اور یہ جو خدا کے قوانین ماننے والے بندوں کی صفت اس نے بتائی ہے تین مرد اور عورت دونوں کی قانقات اور تین وہ بڑی عجیب چیز ہے کہ یہ اپنی صلاحیتوں کو اس مشکیزے کی طرح رکھتے ہیں ماخوذ جس طرح سے وہ پانی کا مشکیزا ہوتا اور بندہ ہوا اور یہ ٹائٹ کر کے نہیں ساری عمر رکھ چھوڑتے مشق کسی کام کی نہیں ہے اگر اس میں سے پانی نکال کے استعمال میں نہ لایا جائے جہاں ضرورت ہوتی ہے جتنی ضرورت ہوتی ہے ان صلاحیتوں کی وہاں سرف کرتے ہیں پھر منہ بند کر کے رکھ دیں گے <laughs> وہ کہا کہ یہ بارش سے پہلے ہم ذرا اطلاع بھی دے دیتے ہیں تمہیں یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو چلتی ہیں آج کل تو جو میں کہا کرتا ہوں نا کوئی چیز بھی اعتماد و بھروسے کی نہیں رہی اس سے ذرا پہلے ہمارے ہاں ہماری اکانومی ایگریکلچر ہے زراعتی ہے زراعتی ملک کے اندر ہم نے اپنا بچپن میں کل تک ہمارے یہاں جو گاؤں کی زندگی تھی اس میں بڑے بوڑھے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے بھائی بکن کی اتنی ترین ہو گئی ہے نا اے ہوں پہلا کوروا چلنا ہے گا کدھر سے جو ہوا آتی تھی انہوں نے دن گنے ہوئے ہوتے تھے اس کے بعد ہی پیر پھیلا پہ جانا ہے گا یعنی پہلی بارش موسم کی آ جانی ہے اس کے بعد پچھوں ہوں چلتی پہ آ گئی ہے اس کے بعد یہ ہوگا جی اتنے دنوں کے بعد پھر بارش ہوگی اتنے دنوں یہ بند ہوگا پھر یہ دھوپ آئے گی پھر تیز ہو جائے گی پھر کٹائی کے دن آ جائیں گے کاٹنے کے بعد پھر تیز ہوائیں چلیں گی اڑانے کے دن آ جائیں گے اور وہ کلاک کی طرح لگے بندے یہ دن ان زمینداروں کے تجربے میں جو آئے ہوئے تھے بالکل اسی طرح سے ہوتا چلا جاتا اس زمانے میں جیسا میں نے کہا تھا کہ ہم کہتے تھے کہ ہمارا کاروبار گردش افلاق کے تابع چلتا ہے ٹھیک ہے جی اگر تم گاڑی کر دے رہے انہوں نے پکی پکائی مل جاتی تھی نا انہوں نے ہڑوانا پہنا بھی پتا لگتا کہ گردش افلاق کتنی ضروری ہے اس کے لیے نہ گردش ملک کی جان دیتی ہے کہ دے انشاء شا بلی کو پوچھ جاتے تینوی دے دیا تیرو بھی دے ہے تو گردش افداد جو تھی اس کے تابع یہ سارا کاروبار ہمارا ہوتا تھا جیسا میں نے کہا کرتا ہوں کہ اب جو زمانہ الٹا ہے تو گردش اخناق ہمارے تابع ہو گئی ہے نہ ہمارا کوئی کام اعتماد کے قابل اور نہ گردش کرے گا اعتماد اب پتہ ہی نہیں الگ کب چلے گی کس قسم کی چلے گی بارش کب آئے گی یہ پرسوں پہلی بارش جو ہے موسم خرما کی آئی ہے جسے دسمبر میں آنا چاہیے الٹی ہو گئی سب تصویر کچھ نہ دو وہ کام فلک ہمارے تابع چل رہا ہے نہ ساڈا کوئی اصول ہے نہ وہ کوئی اصول باقی رہا ہے ولدی اصل ریاح بھوشن پہنا جدا رحمت ہی کیا بات ہے رحمت ہی یہ پانی جو ہے اس کو اس پانی کو ممد حیات بنانا بلا مزدو معاوضہ ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا اس کے لیے رحمت کا کرنا ہاں رنز اللہ میں سنا ہے ماں ان تو یہ لفظ آ گیا کشید کیا ہوا پانی نا ڈاکٹر صاحب کیسی عمدہ جانے تھے اس پانی کو مارے تو ہور کیا اور عربی زبان میں تو ہور خود جو چیز پہا اور صاف تقافوں سے الگ ہو اسے بھی کہتے ہیں مسترد کرو اور جو دوسری چیزوں کو پاک و صاف کر دے اس کو بھی تو ایک ہی لفظ نے اس کی دونوں کو دوسری یاد کو رام دھیان کر دیا جس قسم کا پانی اس میں دے دیا کے لیے لے نو کہن میں تن تاکہ زمین مردہ کو حیات تازہ عطا کر کئی مقامات پہ قرآن نے یہ کہا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس موت کے بعد جب زندگی کی یہ کیفیت ہوگی تو پھر دوبارہ زندگی کیسے عطا ہوگی کہا کہ ذرا یہ زمین ہے مردہ جو ہے اس کو کھود کے بھی دیکھو نیچے تک کہیں زمین تمہیں زندگی کی کوئی آسان نظر آتا ہے ایک چھینٹا ہم دیتے ہیں اس شہر کا جو زندگی پیدا کرتا ہے اور اس کے بعد دیکھیے کہ زندگی آنکھیں مل کے کس طرح ابھر کے نہ کی طرح آ جاتی ہے سامنے کا مشہور کچھ ایسا ہی کہتا ہے اس نے کہا ہم چھینٹا دیں گے لیکن اسی زمین میں سے یہ قبضہ ہوتا ہے جس میں اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے صرف پانی کی قطر ہوتی ہے باقی سب چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں حیات باد الماد کے بھی معنی یہ ہیں کہ زندگی کی ساری صلاحیتیں موجود ہوں گی وہ جو شور ڈسکنیکٹ ہوا تھا نا بس وہ سوئچ اس کو آن کر دے گا زمین مردے میں حیات کا تازہ پیدا ہو جائے گا کیا مثال ہے زمین مردہ کو زندگی ادا کرنے کے لیے بہت اچھا جی وہ تو جی جس زمین کے اوپر پانی پڑے گا جا کے اس کو ہی زندگی ملے گی نا ساڈے کو جبا زمین نے سانو کی زیادہ ہوا ہوگا لگے نہیں وہ نسخے پلکنا انعام و اناسی یا کثیرہ اسی سے تمہارے پینے کا انتظام بھی ہم نے کیا بارش کا پانی جمع کرو تو دریاؤں ندی نالوں میں وہ آئے تو سردی کے زمانے میں پہاڑ کی چوٹیوں پہ پڑے تو برف کی شکل میں ہم اس کو ریزروائر میں اکٹھا کر چھوڑتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں تمہیں زیادہ گرمی آتی ہے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہی سورج جو سمندر سے پانی اٹھا کے لیا گیا اسی کی شوائیں اس جمع شدہ ریزروائر سے پھر پانی بہا کے تمہارے یہاں لے آتا ہے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا ولا قد سر رف نہ ہو بے نہ ہوں لے یز دک کروں ابا اکثر نہ سے کہا یہ ساری چیزیں سر رکھنا وہی تفریح سے آیات پھیر پھیر کے ہم یہ چیزیں آیات کی دور سے لاتے ہیں تاکہ حقیقت واضح ہو یزکرو بلکہ تمہارے سامنے محسوس طور پر یہ بات آ جائے یہ جو محسوس ہم نے مثالیں دی ہیں قانون خداوندی کی کار فرمائی کی یہ اسی لیے ہیں بار بار ہم لاتے ہیں پھر پھر کے تمہارے سمجھانے کے لیے یہ چیزیں لاتے ہیں اور اس کے تاکہ یہ بات محسوس طور پر تمہارے سامنے آ جائے لیکن اس کے باوجود ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی یہ اکثریت کی یہ کیفیت رہتی ہے کہ اس کے باوجود وہ اس سے انکار ہی کیے چلے جاتے ہیں باہر کی کائنات میں تو خدا کی خدائی جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک کار فرما ہے ہماری اپنی زندگی جو ہے اس میں ہم خود ہی خدا ہوں گے خود خدا سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اپنے یہاں کے خدا ہم نے تجویز کیے ہیں نا ان کی خدائی کے تابع ہم چلیں ابا افسر اللہ اللہ کپورہ یہ چیزیں کہ جن جن سے انسان کے اندر ایک سپردگی کا عالم پیدا ہونا چاہیے تھا جھکنے کا عالم پیدا ہونا چاہیے تھا اس کی اتنی واضح مثال ہے تو اس سے جب اپنی زندگی کی طرف آتے ہیں تو اس میں سرکشی اختیار ہو جاتی ہے ان کی اس کے بعد یہ آئی بات پرانے کریم میں ہے کہ ہم نے سلسلہ رشد و ہدایت یعنی یہ سارا کچھ جو قرآن نے کہا ہے یہ کوئی بایولوجی کی بایولوجی کی کتاب نہیں ہے کہ یہ سبق دے رہا ہے وہ تو کسی ایک مقصد تک پہنچانے کے لیے بات سمجھا رہا تھا ان مثالوں سے بات اس نے پھر وہیں آ کے کہی کہ یہ جو قانون قوانین ہم نے وہی کے ذریعے انسانوں کو دیے ہیں مقصد تو ان سے ہے اور یہ بذریعہ انبیاء اکرام دیا سلسلہ رشد و ہدایت ہمارا شروع سے جاری تھا شروع میں یہ کیفیت تھی قرآن کہتا ہے ہر قریے میں ایک رسول آتا تھا ہر بزی میں رسول آتا تھا یہ مواصلات کا سلسلہ ایسا نہیں تھا کمیونیکیشن کے مین ایسے نہیں تھے ایک جگہ کی بات دوسری جگہ نہیں پہنچتی تھی اس لیے اس کی ضرورت تھی یوں یوں یہ تمدنی زندگی بڑھتی گئی آپس میں اختلاط اور ارتباط کے سلسلے زیادہ ہوتے گئے وہ ہر بستی ہر رسول میں ہر قوم میں رسول بھیجنے کی ضرورت کم ہوتی چلی گئی آ کے وہ دور آ گیا جب گھر کے اندر خاموشی سے بات کی ہوئی چاند سے بھی جا پہنچے کہا اب ضرورت نہ رہی کہ ہم ہر بستی میں الگ الگ رسول جائیں اسی لیے مسلم مقامات نے خود اس صورت کے شروع میں بھی یہ کہا کہ تبارک اللہ دی نزل الفرقانہ اعلیٰ اب سے ہی لے یقون دل عالمی نہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا موجود ہے تمام اقوام کے لیے ہو تمام ممالک کے لیے یہ ہو میرا عالم ہی ہے اور اسی لیے تو وہاں سے جگہ کرتی تھی ختم نبوت کی جی قرآن سے غریب ہے بہرحال وہ میری کتاب ختم نبوت پہ جو ہے اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ نہ بھی ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خاتم النبیین والی بات یہ چیز کہ قرآن تمام اقوام کے لیے قیامت تک کے لیے محفوظ غیر متبدل ایک ضابطۂ حیات ہے تو اس کے بعد پھر نبوت کے اجرا کی ضرورت کیا باقی ہے رہتی یہ مکمل ضابطۂ حیات آپ کے پاس موجود ہے محفوظ ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا غیر متبدل اس کو کہا لین عالمین کہا قیامت تک کے نو انسانوں کے لیے یہ کہا تو پھر یعنی کے لیے آئے گا پھر آؤ پیغام در کو پیغام دینے کے لیے آتا ہے معاف رکھیے اور میں کبھی کہا کرتا ہوں کہ نہیں وہ چٹھی رسان سال جی کے دن ایسا بھی آؤں جدو آؤں ہوں جدو وہ چٹھی نہیں کو کبھی آدھا تو کل آدھا عیدی لین ہوں ختم نبوت کے بعد نبی آؤں گے نا عیدیاں رہا ہوں گی چٹیاں نہیں لے کے آؤں گی چیزیں آ چکی ہوئی بڑی عیدیاں ملتی ہیں اس قوم کو پوچھو نا جی جگیر بنیا ہوئی ریاست بن جی میں بھی کر پاؤں گا کہ آپ ننگے بوکے گزارے کر دے دے اپنے کا کباڑ ہے گا ان پتے بھی نصیب نہ ہو بچایا بھی نصیب نہ عیدیاں جیسے دے دیں سونے کے دروازے کھڑے کر دیںشے لاشنا سی کلے کڑی نظیر ہماری مشیت اگر ہوتی تو ہم اس سلسلے کو جاری رکھتے جس میں ہر بستی میں ہر کریے میں رسول بھیجا جاتا تھا اب یہ دل عالمین نظیر ہے سلسلہ مواصلات کا اتنا عام ہو چکا ہوا اب ہر بستی اور ہر کریے میں گیا اب تو اس کے بعد کسی رسول کی بھی ضرورت نہیں رہے گی قرآن آ گیا جو ہم نے کہنا تھا کہہ دیا کمت کمے نہ تو ربے کا وہ روک گئی بک گلا مک گئی کیا لفظ ہے تکمیل تو دین کو کہا تھا اس نے کلیمت کے لیے تمت کہا اب بھی ہمارے یہاں وہ پرانے زمانے کی وہ کتابیں جو چھپتی ہیں اور سارے ان کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے تمت گرتا ہے اس کے بعد ایک لفظ نہیں اور لکھا جاتا یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کے بعد بھی وہ آئیں گے آنے والے کچھ پھر ایسی سکھا ہو مگر لکھنے والے ہیں ان یہ کہہ رہا ہوں اگلی آتی کر دیتی جائے کیا کہنے کے لیے وہ آئیں گے اگر ہماری مشیت نا کیا الگ ہے جو شروع سے چلی آ رہی تھی تو یہ نہیں تھا کہ اس کے بعد کچھ رسولوں کا محض اللہ اسٹاف ختم ہو گیا تھا اس لیے ہم نے بھیجنے بند کر دیے کہ جو ہے ان کو مہنگے داموں بیچو یہ بات نہیں مشیت کا پروگرام یہ تھا ضرورت نہیں تھی اب اس کے بعد رسول سے کہا جا رہا ہے کہ پروگرام یہ ہے فلا تو ان کا جو ان صداقتوں کو نہیں مانتے ان کی عطایت مت کرو بات بڑی ہے تشریح کسی دوسرے وقت میں کرو کیا ضابطہ تو مکمل ہو گیا رہنمائی مکمل ہو گئی مقصد صرف یہ ضابطہ ہدایت دینے سے نہیں نظری طور پر تھیوریٹیکلی اس طرح سے گائیڈنس دے کے رسول بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی اگر اتنا ہی کام ہوتا تو میں نے کہا ہے نا کہ اگر وہ آسمان سے جیسے وہ مانگتے تھے لکھی لکھائی کتاب بھی خدا بھیج سکتا تھا کسی چٹان پہ بھی لکھ کے دے سکتا تھا ساتھ اس کے رسول بھیجا اور کہا یہ کہ یہ اس لیے بھیجا ہے کہ یہ اس پہ عمل کر کے دکھائے گا اس کو متشکل کرے گا ایک نظام کی شکل میں تو اس کے بعد قرآن باقی رہے گا رسول چلا جائے گا یہ تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اس نظام کو اسی طرح سے مسلسل آگے بڑھاتے چلے جاؤ گا سلسلہ ختم ہو لیکن اس نظام کو متشکل کرنا یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں موت کا پیغام ہر نئے غلامی کے لیے جنہوں نے غلامی کی زنجیریں اتنی اتنی محنت سے تیار کر کے پہنائی ہوتی ہیں وہ آسانی سے ان کو اتار کے پھینک دیتے یہ تو مسلسل جد و جہد کا متقاضی تھا اور وہ جد و جہد کہ جس کا آخری مرحلہ جاتا کر میدان جنگ میں تکمیل تک پہنچتا ہے جہاد کا لفظ قرآن کریم نے کتاب کے معنی میں استعمال کیا ہے نا اسی لیے ویسے تو یہ جد و جہد زندگی کے ہر سانس میں جاری رہتی ہے یہ آپس کے ٹکراؤ یہ کشمکش ان لوگوں کے ساتھ یہ تصادم یہ تصاہم ہر گوشے کے اندر ہوتا ہے اور جب وہ تنگ آخر میں آ کے میدان جنگ میں آ اترتے ہیں تو قرآن نے کہا ہے نا جو کہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ ارے نہیں یاد کیجیے لوگ میٹا آئے ہیں ہاں۔ تھوڑی سی چھٹی نہیں پہلے میں بات کر لوں قرآن کی فلا تو ان کا جو اس سے انکار کرنے والے ہیں ان کی ہدایت مت کر یہ تو مقابلہ کریں گے اگر ان کے نظام کی آپ ہدایت نہیں کریں گے تو خلا تو نہیں ہوگا دوسرا نظام قائم کریں گے نا تو مقابلہ کریں گے یہ تو مخالفت کریں گے جاہد ہوں دیہی جہادن کبیرا مان بڑی غور طلب آیت تو غور طلب ہے اس میں ایک ہے ہی جس کو ہی نہیں کیا وہ جاہد ہوں بے ہی جہاد کبیرا پہلے سنا کہ اس کے ساتھ اس کے ذریعے جہاد کبیر کا روک یعنی جد و جہد تو مسلسل سی نا ایک چیز ہے جسے جہاد کبیر کہا یہ جہاد کبیر کیا ہے یہ قرآن کریم نے کبضر ہو تقبیر خدا کی کبریائی جو ہے اس کے متعلق بار بار کہا ہے دین کے متعلق کہا ہے کہ سے راہو والا دین کل ہی دنیا کے ہر نظام کے اوپر یہ نظام غالب آئے گا یہ تمام چیزیں قرآن نے کہ کبریائی کا لفظ تو قدر ہو تو تقدیر کے متعلق ہے یعنی یہ جو چیز ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا اور اس کے لیے مسلسل جہد ہوگی اور آخر میں ہے جہادن کبیرہ ذرا یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو کبیر کا لفظ جہاں آیا ہے خود اس کے معنی قرآن کیا واضح کر ہے چالیس بٹا بارہ فور زیرو اور ون ٹو بڑی اہم چیز زانے کو بے ان ہوئے گا بے نہ ہو بہت ہو کا پرتا وہیں یو شرک بہی تو میں نہیں لوگوں کی یہ ہے کہ جب خدا واحد کے قوانین کی عزائد کی طرف بلایا جاتا ہے ان کو تو اس سے انکار کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں جب اس کے ساتھ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کو ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اس کے سامنے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تھا اب ہم مانیں گے کہا سال حکم للہ یاد رکھو اب کے حکومت صرف خدا کو حاصل حکم صرف اس کا چلے گا یہ تو بہت بڑی چیز ہر نظام کو ختم کر کے ایک نظام نیا قائم کرنا جس میں حکومت خدا کی ہو حکم خدا کا ہو کسی اور کا نہ ہو یہ کیا ہے فل حکم للہ ہل علی کبیر یہ ہے اس طرح سے خدا علی ہے علی کے معنی ہوتا ہے والا غلطے والا ہونا کبیر ہونا جس کے اوپر کوئی اور نہ ہو کہ بھائی اس کے ہاتھ میں ہو فال حکم و نندا یہ ہے دین کا منشا یہ ہے وہ جو کبیر کا لفظ جہاں آیا ہے میں ابھی بتاؤں گا کیوں بار بار اس پہ زور دے رہا ہوں یہ جو اعلان آپ کا پانچ پانچ دفعہ دن میں اب ہوتا ہے اللہ اکبر کیا کہا جائے کہ کیا اعلان ہوتا ہے اور کیا مانے اعلان ہی یہ تھا کہ کبریائی حق حکومت غلبہ قوت اقتدار کسی کو حاصل نہیں ہوا ہوگا کہ اعلان چھت پہ ہی نہیں مینار پہ کھڑے ہو کے صاحب اعلان ساری دنیا کے سامنے اعلان ایک دن میں اتنی مرتبہ اعلان اللہ کوئی اور اس سے بڑا کوئی نہیں آ رہا یہ تھا کبھی تو وجاہد ہوں ہی جہاد کبیرا اب بات سمجھ لی آپ نے جہاد کبیر کیا ہو آخری کشمکش آخری ادیس آخری ٹکراؤ جو خدا کی کبریائی کو سخت کرنے کے لیے آئے گا جہاد کبیر آپ کہیں گے کہ بات اتنی واضح ہے یہ بار بار بار بار اتنا وقت تم نے کیوں دے دیا ابھی بتاتا ہوں ہمارے ہاں یہ آئے تھے نا جو یہ نبی ہمارے قریب والے پتہ وہ ایک پیغام خاص لے کے آئے اور وہ پیغام یہ تھا کہ وہ اس زمانے میں اللہ یوں غلطی سے کہہ دیا تھا کہ تلوار کے ذریعے سے جہاد کیا میدان جنگ میں ان کا مقابلہ کرتا کہا کہ میں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں مجھے اس نے بھیجا ہے یہ کہنے کو کہ بھائی ایک گل سیڑھی چونکہ ہے وہ یہ ہے کہ اب جہاز تلوار کے ساتھ منسوخ ہو گیا ایک ہی بات کہنے کی کہا کہ پرانے کریم میں تو وہ جہاز کے متعلق اتنا کچھ آیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا منسوخ تو پھر یہ جہاز والی بات جو ہے وہ کیا ہوگی کہا تم لوگ سمجھ نہیں اس نے حکم دیا تھا کہ جہاد کبیر کیا کر اچھا جی پھر اس حکم کے کیا معنی ہوئے حکم کے معنی ہوئے ایک حدیث پہ پیش کر تو بڑا آسان ہے کیا حدیث پیش کر کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بعد پتہ کرنے کے بعد جب واپس لوٹے تو آپ نے کہا کہ ہم جہاد صغیر سے فارغ ہو کر جہاد کبیر کی طرف جا رہے ہیں یعنی ہم اب تبلیغ کیا کریں میدان جنگ والا جہاد جہاد صغیر اور یہ جو ہے تبلیغ والا جہاز یہ جہاز کبیر یہ مرزا صاحب نے لکھا کہ اب کہا یہ گیا ہے کہ جہاز صغیر کا دور ختم ہو گیا اب جہاد کبیر کا دور آیا ہے یہ ہے وہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے غور فرمایا آپ نے کہاں سے سندیں لائی جاتی جہاد کبیر جہاد کبیر ہے انہوں نے کہا کہ یہ جہاد کبیر قلم کے ذریعے ہوگا راز کے ذریعے ہوگا تبلیغ کے ذریعے ہوگا جہاز جو ہے وہ منسوخ ہوگا یہ ہے جہاد کبیر جو آپ کہا گے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اب ہم جہاد کبیر کی طرف جا رہے ہیں جہاد کبیر جو ہے وہ اب ختم ہو گیا دور اور تو اور کسی نے اتنا بھی نہ پوچھا کہ بھائی حضور نے اپنی زندگی کے کسی ایک جہاز کے بعد یہ بات کہی ہوگی نا یہ اور آج کی لوگ حیثیت یہ تھی کہ زندگی کے آخری دور کے اندر بھی وہ جنگ سروس کے فوج کی طرف آپ گئے اور اس جنگ کے لیے آپ نے لشکر تیار کیا ہوا تھا کہ اس دوران میں حضور سے بات ہوئی اوباما بنزاد اس کا جنرل تھا تو وہ تو زندگی کے آخری سانس تک اس جہاز کے اندر رہے اسے کرتے یہی رہے کہ وہ جنگ میں جائے جہاز شبیر کے لیے لوٹے جہاز شبیر کے لیے پھر جہاز شبیر کے لیے تو زندگی کے آخری دور پہ جہاز جہاز ہوئے کیا بتائے عظیمہ نے من کے کیا کیا ہم سے گزری اور آپ نے غور کیا کہ گزری ہے کیوں ہے وہ ایک حدیث پتا نہیں تو جس دور میں انہوں نے اس سرتا پار عمل قوم کو سرتا پار قوت قوم کو انہوں نے راج کا لہر بنانا تھا کس قسم کی حدیثیں بہت اچھی ہیں حدیث یہ جہاد ہے تلوار کے ذریعے جہاز یہ جہاز صغیر رہ گیا اور جہاد کبیر رہ گیا بعد و نصیحت اور قلم اور تجرابے لکھا تھا ایک حدیث سارا قرآن منسوخ ہی جہادن کبھی قرآن کی آج دیکھیے ففٹی سیون میں ٹوینٹی فائیو بڑی عجیب تھی نخانا ارسل اور سلنا دل بیاض کہا ہو بتائیں ہم جس سلسلہ ہے روس کا ادار جو ہے اس کا طریقہ کیا ہے پروگرام کیا ہے پہلا پہلا مرونا ہے دل بئی دلائل و براہین کی روح سے باتیں سمجھاتا ہے دلیل سے بات کرتا ہے ان سے بھی کہتا ہے کہ ہاتھوں گڑہ میں کم تم دیتی اگر آپ نے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ دل بیاس جب لوگ دلائل کے ذریعے سے قائل ہو کے ساتھ ملتے چلے جاتے ہیں وہ انضل نہ الکتاب انہیں ضابطۂ قانون دیا جاتا ہے جو قائل ہی نہ ہو اس نظام کا اس کے لیے ضابطۂ قانون نہ گیا ان کے لیے صرف کتاب دی جاتی ہے ضابطۂ قانون دیا جاتا ہے غل میزان اور میزان عدل ان کے لیے انصاف کی میزان کھڑی کی جاتی ہے بے یقوم نہ تو دلچسپ تاکہ لوگوں میں عدل اور انصاف قائم کیا جائے کتاب یا قانون کس لیے دیا جاتا ہے یہ ہے مقصد قانون دینے سے انصاف عدل قائم کرنا یہ بھی دیا گیا تھا کہا اور اس کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے کہ جو اس کی مخالفت کریں گے سرکشی کریں گے وہ اس قانون کے اوپر آئیں گے نہیں عدل کے خلاف کریں گے دھاندلی کریں گے غیر انصافیاں کریں گے گئی نات سے وہ نہیں مانے قانون کے ذریعے انہوں نے سرکشی دی تو پھر اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے ہم بے دس اور بے کس نہیں ہو گئے بے چارگی نہیں ہے جہاں واد نہیں ہے وہ انگل نل حبی ہم نے اس کے ساتھ شمشیر خارا سے گاس بھی دے دی ہے اسے بھی نازل کیا ہے ہم نے انزل یہ بھی ساتھ دے دی ہے بڑے لفظ ہے بھی ہے باسل شنی ہوں گا مناظر ناؤ اس تلوار کے اندر بڑی سختی ہے ایک طرف کہا سختی ہے دوسرے کہا مناسب ملنا نو انسانی کے لیے منفت بخش بھی ہے سختی ہے ظالم کے لیے بخش ہے مظلوم کے لیے شمشیر کی دونوں صفات کہا یہ بھی ہم نے دے یہ وقتی طور پر تو بات نہیں سرکشی کا دھاندی کا تو آخری علاج ہی ہے یہ ہے وہ نظام جو قرآن نے قائم کیا اب اس کے ساتھ جو کہا ہے نا کہ واجاہد ہوں بہی یہ آدم کبیرہ بھائی یہ بہی ہے عزیز نے من جو منفرد کرتا ہے اس قوت کو تلوار کو <coughs> جو دین کی خاطر اٹھائی جائے اور وہ تلوار کے جو ظلم کی خاطر اٹھائی جائے ایک اس میں یعنی ہی جو ہے ویسے تو وہ ایک سا ہے یوں تو اس کے کچھ مانے نہیں ہو لیکن یہ تو بڑی بڑی اہم چیز ہے یہ جہاز کبھی جو تلوار کے ذریعے کیا جائے گا کہا بے ہی قرآن کے ذریعے سایہ کیا جائے گا اس کو ساتھ رکھ کے کیا جائے اور یہاں وہ بات جو کیا بات ہے اقبال پھر جو جس طرح سمجھا جاتا ہے نا جاوید نامے نے انہوں نے خاتون شرف میں بیگم جو تھی اس کا واقعہ لکھا ہے یہ گورنر تھے پنجاب کے نواب عبد السمت خان کی یہ بیٹی تھی وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تلوار کو باندھ لیتی تھی اپنے ساتھ عورت تلوار کو باندھ کے رکھتی مرتے وقت ماں سے کہا کہ میرے قبر میں تلوار اور قرآن دونوں چیزیں رکھتی اور اس نے یہ بات سمجھائی یہ کیا بات اس نے کہا کہ ای دو قوت حافظ ہے یک رنگ قرآن بھی ایک قوت ہے قانون تلوار بھی ایک قوت ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی محافظ ہیں قرآن محافظ ہے تلوار کر کے بیداگ نہ ہونے پائے تلوار محافظ ہے قرآن کی کے بعد بن کے نہ جائے یہ دو قوت حافظ یک دیگر کائنات زندگی را آہ اور اسی لیے اس نے پھر کہا کہ منہ میں نہ رہا تیز با قرآم باس تیز قرآن تیز کے ساتھ تیز قرآن کے ساتھ اب آئیے یہ جو حرف جاری میں نے کہا ہے کچھ مانے نہیں ویسے رکھتا وہ جاہد ہوں کہ کبیرا کبیرہ یہ جہاد جہاد ایک کبیر اس صورت میں بنے گا کہ بہی ہو قرآن کے ساتھ ہوگی اس کی حدود کے اندر ہو اس کے فوائد کے ساتھ ہو اس کی روشنی کے ساتھ ہو اس کے ساتھ دس تلوار اس کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اٹھے گی فیا مناظر لنا نو انسانی کے لیے حداد حیات بخش ہو جائے گی اگر اس کو الگ کر دیں گے آپ تو یہ دل چنگیز ہو جائے گی ہلاکو ہو جائے گی جدا ہو دی سیاست سے رہ جاتی ہے چنگیزی وہی ساتھ اگر نہ رہے تو پھر یہ چنگیزیت ہو جاتی ہے جی جانے مانے ہماری ایک پابندی میں کر دوں کیوں وقت کی اپنا کہتے ہیں یہ جتنے پیڑ لگے ہوئے ہیں نا یہ متعین وقت کے لیے ان کی ایک ڈسک چلتی ہے اگر اس سے آگے بڑھ جایا جائے تو وہ پھر ریکارڈ نہیں ہوتی اور یہ سارے ریکارڈ آپ کو معلوم ہے یہاں پاکستان میں نہیں امریکہ میں یورپ میں یہ سب جگہ اس کے بعد یہ درس جو ہے یہ چلتا ہے تو اگر یہ درس بڑھ جائے اور تیز ختم ہو جائے تو نا تمام رہ جاتا ہے اس لیے مجھے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنے درس کو یا وقت مقرر کرنا چاہتا ہے اپنے وہی بات ہوتی ہے سورہ الفرقان کی آیت باون تک ہم آ گئے ترپن سے آئندہ ہم دیں گے ربنا تقبل منا ان کا ہم کو سبھی